حق کے لیے جو خون کو پسینہ کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ کرتا ہے حق کے لیے جو خون کو پسینہ کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانا کرتا ہے اللہ اللہ کرتے رہنا بھائی میرے اللہ اللہ کرتے رہنا بھائی میرے اللہ اللہ رب کا دیوانہ کرتا ہے اللہ اللہ رب کا دیوانہ کرتا ہے حق کے لیے جو خون کو پسینہ کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ کرتا ہے پیارے نبی کی سنت سے تم پیار کرو پیارے نبی کی سنت سے تم پیار کرو غفلت اب سنت سے زمانہ کرتا ہے غفلت اب سنت سے زمانہ کرتا ہے حق کے لیے جو خون کو پسینہ کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ کرتا ہے پھنستی ہے مجدار میں میری نیا جب پھنستی ہے مجدار میں میری نیا جب رب ہی میرا پار سفینہ کرتا ہے رب ہی میرا پار سفینہ کرتا ہے حق کے لیے جو خون کو پسینہ کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ کرتا ہے ذکر اگر کرتا ہے واعظ دوزخ کا ذکر اگر کرتا ہے واعظ دوزخ کا خدا سے دھک دھک سینا کرتا ہے خوف خدا سے دھک دھک سینہ کرتا ہے حق کے لیے جو خون کو پسینا کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانا کرتا ہے اس کو عطا ہوتا ہے بلندی کا صحرا اس کو عطا ہوتا ہے بلندی کا سہرا دی کے لیے جو خرچ خزینہ کرتا ہے دی کے لیے جو خرچ خزینہ کرتا ہے حق کے لیے جو خو کو پسینہ کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ کرتا ہے بچتے رہنا اس کی چالوں سے بچتے رہنا دانش اس کی چالوں سے بچتے رہنا عبدل اس کی چالوں سے جھوٹے وعدوں کا جو بہانہ کرتا ہے جھوٹے وعدوں کا جو بہانہ کرتا ہے حق کے لیے جو خون کو پسینہ کرتا ہے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ کرتا ہے اللہ اللہ رب کا دیوانہ کرتا ہے